بفوائد فوائد كالربط بين الاسمين نحو زيد في الدار او الفعلين نحو اريد ان تضرب او اسم وفعل كضربت بالخشبة او الجملتين نحو ان جاني زيد اكرمته ذلك من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث إن شاء ويسمى حرفا لوقوعه في الكلام حرفا أي طرفا إذ ليس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند أي آج کے سبق کے اندر آپ کو دو باتیں بتائیں گے ایک یہ کہ حرف کا فائدہ ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ حرف کی وجہ تسمیہ حرف کا فائدہ کیا ہے اور حرف کی وجہ تسمیہ کیا یعنی حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں حرف کا فائدہ کیوں بتانا چاہتے ہیں اصل یعنی اس عبارت کو اگر آپ حرف فی کلام العرب فوائد اس عبارت کو اگر آپ یوں کہیں کہ یہ ایک سوال کا جواب ہے تو آپ سوال کا جواب ہی بنا سکتے ہیں وہ کیسے کہ سائر یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ کہتے ہیں کہ حرف کو ذاتی طور پر کوئی معنی ہی نہیں ہے وہ مسند الہ بھی نہیں بن سکتا وہ مسند بھی نہیں بن سکتا تو اس کا پھر فائدہ کیا ہے اس کو کیوں تذکرہ کرتے ہو کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو اس میں بحث کر کے وہ مسند الہ بھی نہیں بنتا وہ مسند بھی نہیں بنتا اس کے اندر علامات اسم نہیں پائی جاتی علامات پھیل نہیں پائی جاتی اس کا کوئی ذاتی طور پر کوئی معنی ہی نہیں ہے تو پھر کیوں تو اس کے لیے فائدے بتاتے ہیں کہ فی کلام العرب فوائد کہ حرف کے کلام عرب کے اندر بہت زیادہ فائدے ہیں حرف کے کلام عرب کے اندر بہت زیادہ فائدے ذاتی طور پر تو اگرچہ یعنی اس کی وہ کتنی کوئی خاصی حیثیت نہیں ہے لیکن یہ جب دوسرے کے ساتھ ملتا ہے اور رب کا جو فائدہ دیتا ہے اس میں اس کے بہت بڑے فائدے ہیں اس کے بغیر تو کلام عرب کام ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ حرف نہ ہو ٹھیک ہے یعنی یوں کہیں کہ یہ جز لا ینفق ہے ایسا جز اور ایسا حصہ ہے کہ اس کے بغیر کلام عرب پایا ہی نہیں جاتا اس کے فائدے کے لیے بتاتے ہیں کہ فی الکلام عرب فوائد ٹھیک کہ حرف کے کلام عرب کے اندر بہت زیادہ فائدے ہیں نمبر ایک کر ربط بین الاسمین دو اسموں کو ملاتا ہے آپس میں حرف دو اسم جو آپس میں ملتے ہیں یعنی دو اسم مل کر کوئی بھی کلام بنتے ہیں کوئی جملہ بنتے ہیں تو ان کے بیچ میں کیا ہوتا ہے ربط کے لیے کیا کس کا استعمال ہوتا ہے حرف کا جیسے بھی ایک قسم ہے دار بھی ایک قسم ہے اگر ہم بیچ میں سے فی کو ہٹا دیں تو کیا مطلب بن جائے گا زید دار زید گھر کیا مطلب جب زید الفار جب فی لایا ان دونوں کے درمیان رب ہو تو اب پتا چل گیا کہ زید گھر میں ہے تب جا کر مانا اور مطلب کیا ہوا ہے تام ہوا ہے اگر فی نہ ہوتا یہاں پر دو اسموں کا آپس میں ربط ہی نہیں ہو سکتا تھا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا زید دار زید گھر کیا مطلب اس کا ٹھیک تو دو اسموں کے درمیان ربط کا فائدہ دیتا ہے جیسے زید الفار اب الفیال ہی نہیں یا دو فیالوں کے درمیان میں ربط کا فائدہ دیتا ہے جیسے ارید ان تجربہ ٹھیک ہے ارید ان تجربہ اب ارید الگ سے ہے تجربہ الگ سے فیل ہے ٹھیک لیکن ان دونوں کے درمیان ربط اصل میں تو بتانا کس کو ہے یعنی ارید میں چاہتا ہوں کیا چاہتا ہوں اس کے لیے مفول بنانا تھا آگے والے جملے کو تو مفول بنانے کے لیے ہم نے ظاہر فیل کو تو مفول نہیں بنا سکتے اس کے لیے ہم ان لے کر آئے ہیں ان مستریہ جو اس کو کیا ہے طویل کا کر کے اس کو کیا کر دیا ہے یعنی اس مفول بنا دیا اس کے لیے ارید و ریبا میں چاہتا ہوں کہ تم مارے ٹھیک ہے صحیح تو یہ اب دو فیلوں کے درمیان میں ربط ہے ورنہ دو فیل آپ اب دوسرے والوں کو کیا کر دیا بتاویل جملہ بتاویل یعنی ان مزدری جملے کو بتاویل مزدور کا کر کے اس نے کیا کر دیا اس کا مفول بنا دیا ہے اب ارید و انتظر یہ جملہ کیا نا کیا ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا اور دو فیلوں کے درمیان میں یہاں پر ربط کا فائدہ دیا کس نے ان حرف نے فیل اور کبھی کبھی یہ ہر فائدہ دیتا ہے دربت کا لیکن ایک اسم اور ایک فیل میں جیسے گیا جی میں ضرب تو بالخشا باتیں کہ میں نے مارا ضرب تو بالخشا باتیں لکڑی کے ذریعے سے یعنی آلہ بتانا مقصود تھا ضرب تو بالخشا باتیں اگر ہم یہاں سے با کو ہٹا دیں اس کا مطلب کیا بن جائے گا ذرب تو الخشا بتا میں نے مارا لکڑی کو یہ تو کوئی بات نہیں بنتی اصل بتانا کیا تھا یہاں پر آلہ بتانا تھا کہ یہ جو میں نے مارا ہے وہ کس کے ذریعے سے مارا ہے تو وہ رب تو وہ فائدہ دیا ہے کہ اس نے حرف میں آ کر وہ ہے با ضرب تو بالخشا بتی میں نے جو مارا ہے اور مارنے کا جو آلہ تھا وہ کیا تھی لکڑی تھی ضرب تو بل خشبہ الخشبہ کہتے ہیں لکڑی کو ٹھیک ہے جی تو دو اسموں کے درمیان ربط جیسے زید زید الفدار گھر میں ہے دو فیلوں کے درمیان اریدون تقریبا میں چاہتا ہوں کہ تم مارے ایک اسم اور ایک فیل کے درمیان جیسے ضربت بالخشبتی اول یہ دو الگ الگ جملوں کو آپس میں کیا ہے آپس میں رب پیدا کرنے کے لیے جیسے جا انی نہیں ان جا انی زید اکرم تو ان جا انی زید اکرم اکرم اگر زید میرے پاس آیا تو میں اس کا اکرام کروں گا اگر زید میرے پاس آیا تو اکرام کروں گا کیا مطلب اگر نہیں آیا تو میں کیا کروں گا اکرام نہیں کروں گا اب دیکھو یعنی ان جو ان حرف شرطی ہے جو شروع میں آیا ہے ان جا ان ٹھیک ہے اگر آیا تو اب دو جملوں کا رب اسی طرح ہوگا کہ اگر آیا تو ہوگا نہیں آیا تو نہیں ہوگا اکرام ٹھیک ہے نا یہ تو جملے آپس میں ورنہ تو اگر دیکھا جائے ان جا جا انی ان ایک الگ جملہ ہے اور اکرم تو ایک پوری بات ہے الگ الگ فیل فائل ہے لیکن ان جا زید ان حرف شرط نے آ کر بتا دیا اور دو جملوں کا آپس میں مربوط کر دیا کہ پہلا جملہ یعنی تب ہو بعد والا جملہ یا بعد والی بات تب پوری ہوگی جب پہلے والا جملہ پایا جائے گا اگر زید کی مجیت پائی جائے گی تو تب جا کر اکرام ہوگا زید نہیں آیا تو اکرام نہیں ہوگا ٹھیک واحد عمل فواہد واقف آگے ایک قسم یعنی تین قسمیں بیان کی ہیں حرف وغیرہ تو قسم سالس جو ہے ہی کس کے اندر حرف کی بحث کے اندر ہے اس کے اندر آپ مزید تفصیل بھی انشاءاللہ جان لیں گے لیکن یہاں پر آپ کو صرف اتنا فائدہ بتا دیا کہ آپ یوں نہ سمجھ لیں کہ حرف جو مسند ہے تو مسند لے ہے تو پھر اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے تو وہ آپ کو بتا دیا کہ اس کے پڑھنے کے کئی سارے فائدے ہیں کبھی کیا ہے دو اسموں کے درمیان رب کا فائدہ ہے کبھی دو فیلوں کے درمیان کبھی ایک اسم اور ایک فیل کے درمیان اور کبھی دو جملوں کے درمیان کیا ہے رب کا فائدہ دیتا ہے آج کے سبق کا دوسرا حصہ جو ہے پہلا حصہ کیا تھا کیا بتانا مقصود تھا کہ حرف کا فائدہ کیا ہے ٹھیک ہے کلام عرب کے اندر وہ بتا دیا اور اب بتانا چاہتے ہیں کہ جی حرف کی وجہ تسمیا کے حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں حرف کا لوگی مانا کیا ہے کنارا حرف کا معنی یعنی لفظ سے حرف کا مانا ہارا ہرف یا حرف ہو کنارا ہر فن کنارا کنارے کو کہتے ہیں جلس تو ہر فل وادی وادی میں بیٹھا وادی کے کنارے میں ٹھیک تو طرف میں طرف کہتے ہیں حرف کا لغوی معنی ہی کیا ہے طرف ہے ایک جانب میں ہونا تو کہتے ہیں حرف جو ہوتا ہے یہ بھی کیا ہے گویا کہ ایک جانب میں واقع ہوتا ہے یعنی جملے کا وہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے گویا کہ یعنی بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ جملے کا حصہ ہو بلکہ جملے کا جانا اسم سے پہلے ہوگا یا اسم کے بعد فیل سے پہلے یا فیل کے بعد وغیرہ وغیرہ ایسا نہیں ہوتا کہ اسم میں بالکل ضم ہو کر ہو یا فیل میں بالکل ضم ہو کر ہو بلکہ ایک جانبر طرف میں ہوتا ہے تو اس لیے حرف کو حرف کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے ان کا حصہ نہیں ہوتا بلکہ الگ سے ایک چیز واقع ہوتی ہے جو طرف میں واقع ہوتی ہے اچھا یہ بتا دیا اس سے مقصود بزاد یہاں سے بھی آپ اس کو سوال کا جواب بنا سکتے ہیں سوال یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہ کہا ہے کہ طرف میں واقع ہوگا حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حرف جو ہوتا ہے وہ طرف میں نہیں ہوتا کلموں کے درمیان میں بھی واقع ہوتا ہے جیسے اوپر دیکھ لیں زعید زعید زعید شروع میں ہے اور دار آخر میں اور درمیان میں کیا ہے فی ہے تو طرف میں کہاں واقع ہے تو بتا دیا ہے کہ سے مقصود مثل المسمل اصل کیا ہے مقصود کہ ذاتی طور پر یعنی یہ مقصود نہیں ہوتا مستل خود ذاتی طور پر مقصود ہوتا ہے اور مسند بھی ذاتی طور پر مقصود ہوتا ہے لیکن حرف جو ہوتا ہے یہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس چیز کو کہ طرف میں واقع ہوتا ہے مثلا ایک آدمی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی میں نے زید کو بلایا ہوا ہے زید آئے گا میں بھی کہتا ہوں میں نے زید کو بلایا ہوا ہے زید یہاں میرے پاس آئے گا اب دیکھو اب یہاں پر مقصود کیا ہے مقصود میرا ذات ہے یعنی وہ زید آئے گا اب میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ زید کے کپڑے آئیں گے اور زید کے جوتے آئیں گے اور زید کی ٹوپی آئے گی لیکن جب زید آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ آ ہی جاتے ہیں لیکن میرا مقصد کیا ہے میرا مقصد زید ہے اس کی ذات ہے پوری وہ مقصد ہے اب میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ زید کے کپڑے آئیں زید کے جوتے آئیں زید کی ٹوپی آئے نہیں لیکن جب بھی زید آتا ہے تو وہ چیزیں اس کے ساتھ کیا ہیں آوارے سے اس کی ذاتیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ آ جاتی ہیں تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ ہم نے جو کہا ہے کہ حرف کو کہا کہ یہ طرف میں واقع ہے یعنی یہ مقصود نہیں ہوتا مقصود کیا ہوتا ہے اسم فعل مسند نہ ہونا مقصود ہوتا ہے مسند مقصود ہوتا ہے لیکن یہ جو حرف ہوتا ہے یہ جو ربط ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ لازمن پایا جاتا ہے ٹھیک تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہ طرف میں کہا ہے کہ یہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے غیر مقصود ہوتا ہے جی وہ یوسم ما حرفن یہاں سے دیکھیے وہ ہر فن اس کو حرف اس لیے کہتے ہیں ہی فی الکلام اس لیے کہ کلام کے اندر اس کے واقع ہونے کی وجہ سے ہر فن طرفن طور فن یعنی ایک جانب میں واقع ہونے کی وجہ سے اس کو حرف کہتے ہیں کیوں اس لئی سے مقصود بالذات اس لیے کہ حرف ذاتی طور پر یعنی اس کی ذات مقصود نہیں ہوتی مثلا المسند والمسند علیہ مسند اور مسند علیہ کی طرح جب یہ مقصود نہیں ہوتا تو پھر کیا ہے گویا ہم یہ کہ وہ طرف میں واقع ہے اگرچہ آپ اس کو یوں سمجھے کہ وہ کلام کے اندر سینٹر میں کیوں نہ واقع ہو درمیان میں کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی وہ مقصود نہیں ہے تو لہٰذا یہی بات ہے جی آپ لوگوں کو سبق سمجھ میں آ گیا اچھے طریقے سے علامات کیا کہتے ہیں اس کو حرف کے فائدے اور کیا کہتے ہیں حرف کی وجہ تسمیہ حرف کے فائدے یہ ہیں کہ کیا ہے کلام عرب کے اندر فائدہ ہوتا ہے کا دو اسموں کے درمیان جیسے زید الفدار دو فعلوں کے درمیان ارید التربہ ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان جی بالکل میں دوبارہ سے پورا ترجمہ کروں گا ٹھیک ہے دو فیلوں کے درمیان جیسے ریز ان تجربہ ایک قسم اور ایک فیل کے درمیان بالخشبہ یا دو جملوں کے درمیان جیسے ان جا انی زید اکرم تو اچھا اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے فائدے ہیں آخر میں کہتے ہیں کہ حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں یا تیسری کہتے ہیں کہ حرف کا معنی ہی ہوتا ہے طرف میں واقع ہونا تو چونکہ حرف بھی ایک طرف اور جانب میں واقع ہوتا ہے لہٰذا اس کو بھی حرف کہتے ہیں ٹھیک اب آ جائیے ترجمہ ولیل حرف کلام العرب فوائد حرف کے کلام عرب کے اندر کئی سارے فائدے ہیں فوائد و فائدہ کی ہے فوائد کر ربط بین الاسمین ربط کا مطلب ہوتا ہے ملانا ٹھیک ہے ربط رابطہ بین بین عالم اسلامی اچھا کر ربط بین الاسمین جیسے دو اسموں کے درمیان رب جیسے الفدار اسم ہے دار بھی اسم ہے ان دونوں کو رب یعنی آپ سے ملانے والا کیا ہے فی حرف ہے جیسے الفدار کے زید گھر میں ہے اول فعلین یا دو فعلوں کے درمیان میں رب پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے حرف نحو ارید و ان تجربہ میں چاہتا ہوں مارے تجربہ مخاطب کا ہے ٹھیک ہے پہلے مظاہرے کا میں چاہتا ہوں ارید یہ متکلم کا سیگا ہے میں چاہتا ہوں کہ تو مارے یہ ایک قسم اور ایک فعل کے درمیان میں رب پیدا کرنے کے لیے آتا ہے حرف جیسے ضرب تو کا ضرب تو بالخشبہ میں نے مارا لکڑی کے ذریعے سے ضرب تو میں نے مارا بالخشبہ الخشبہ تو معنی ہوتے ہیں لکڑی کے لکڑی کے ذریعے سے مارا لکڑی کے ساتھ مرا اول جملہ تین یا دو جملوں کے درمیان میں رب پیدا کرنے کے لیے آتا ہے حرف ان جا عن اکرم تُ اگر زید میرے پاس آیا تو میں اس کا اکرام کروں گا اب یہاں پر جا علی زید جملہ اکرم تو جملہ ان دو کو رب کرنے والا مربوط کرنے والا ان ہے شرطیہ ٹھیک ہے ان ان حرف شرطیہ ہے کہتے ہیں یہ فائدہ تو ہم نے بتا دیے کہ بھائی اسم کے کہ دو اسموں کے درمیان حرف کا فائدہ بتا دیے دو اسموں کے درمیان رب دو فیلوں کے درمیان دو جملوں کے درمیان کہتا ہے غیر کا من الفوائد ان فوائد کے علاوہ بھی کئی سارے فائدے ہیں حرف کے غیر رضالیہ کا اس کے علاوہ ظالیہ کس کے لیے آتا ہے شارہ بعید کے لیے آتا ہے جو اوپر گزر گئے ان کے علاوہ من الفوائد ایسے فائدے التی تعارف وہ فوائد کے جن کو تو اے مخاطب اے رول نمبر تین اے رول نمبر سات ان کو تو پہچانے گا پھر قسم سال سے تیسری قسم میں انشاءاللہ شاء اللہ کتاب کے آخر میں ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی ٹھیک تو کہتے ہیں اور بھی کئی سارے حرف کے فائدے ہیں کچھ فائدے ہم نے یہاں پڑھ لیے تو کچھ فائدے انشاءاللہ ہم کس میں اس کے اندر جا کر پڑھیں گے حرف میں آئی بات سمجھ یہاں تک وہی سما حرفن وجہ تسمی بتاتے ہیں کہ حرف کو حرف کہتے ہیں کیوں ری وقوع فی الکلام حرفن اس لیے کہ یہ کلام کے اندر ایک جانب میں واقع ہوتا ہے ایک طرف میں واقع ای طرفن ہر فن کا مطلب بتائیے ای طرفن ایک جانب میں ایک کنارے میں واقع ہوتا ہے اس نئی سے مقصود بالذات اس لیے کہ حرف کی ذات مقصود نہیں ہوتی جس طرح کا مصنف اور مصنف لئے مقصود ہوتے ہیں یہ مقصود نہیں ہوتا ٹھیک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے علم عمل جان عمر میں برکت عطا فرمائے مجھ سے میں تو آپ تمام کے حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں واخر الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ دونوں کام کر لیجئے گا رول نمبر سات جو آپ کو بولے ٹھیک ہے جو زائد لوگ ہیں جو کبھی بھی نہیں آتے کلاس ان کے اخراج کر دیجئے عالیہ ابل کے عالیہ دوم کے ہیں یا ان کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو بالکل ہی کراس کر دیں کٹ کر دیں اور جو لوگ ہیں مثلا اب کوئی بھی آتا ہے سننے کے لیے جن کو آپ لوگوں نے ویسے ہی نہیں یعنی جنہوں نے پڑھنا ہے تو ان کو رنگ نہیں دیجیے ٹھیک ہے اور باقی یہ کہ جو نہیں آتی تو ان کی بھی خبر لیا کریں مجھے بتائیں ٹھیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ